ابھی تک تو ان لوگوں کے دلائل بیان ہوئے قرآن سے اور حدیث سے اور پھر ان کے جو جو جوابات تھے وہ بھی الحمد للہ سے سے گئے تقریباً ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں رہی کہ جس کا جواب نہ آیا ہو اور یا عمومی طور پر ذہنوں میں اس کا جواب اب موجود نہ ہو اب آگے ہماری طرف سے کیا دلائل ہیں پہلے ہم قرآن کے دلائل کو پیش کریں گے اور اس کے بعد حدیث کے کوشش کریں گے کہ یہ علم غیب کی بحث جلدی ختم ہو سب سے پہلی اور نسبتاً سب سے واضح دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے جس کو امور خمسہ کہا جاتا ہے یا جس کو مقابی الغیب کہا جاتا ہے وہ ہے ان اللہ وينزل و نزی ویا علم فلحم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللہ خبیر یہ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا عالم بارش کو برسانا اور رحم مادر میں وہ جانتا ہے کہ کیا ہے ورخا و متری نبسم تک سے بغذہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا کمائے گا وہ مدری نبسم بھی آئیے ارض تموت کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں مرے گا ان اللہ علیم الخبیر اللہ علیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے یہ ہے سب سے پہلی اور نسبتاً واضح آیت لیکن جو دلائل میں نے تمہیں لکھوائے ہیں ان کی طرف سے خصوصاً احادیث کے تو اس میں کئی چیزوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کا تعلق ان امور خمسہ کے ساتھ ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے کئی چیزوں میں انہوں نے اس طرح کا استدلال کیا ہے مثلا جنتیوں کے نام وغیرہ اسی طرح قیامت کی نشانیاں وغیرہ اور اس طرح کے کی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان امور خمسہ میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا ان کا علم کسی کو نہیں ہے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں کے بارے میں بتلانا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم دیا تھا یہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے علم کلی کا عطا ہونا اور ایک ہے بعض جزیات کا علم عطا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بعض جزیات کا علم یقیناً دیا گیا تھا بہت سارے مغیبات جن کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے وہ اس کی دلیل ہیں لیکن تمام کلیات کا علم دیا جانا قرآن اور حدیث دونوں اس دعوے کو جھٹ ہیں قرآن بھی اس دعوے کو جھٹ ہے اور خود حدیث بھی اس دعوے کو جھٹ ہے یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کلی علم مکمل علم اور اصول علم صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے یہ آیت کیسے نازل ہوئی اس کا ایک شانی نزول ہے اور وہ شانی نزول یہ ہے کہ حارث ابن عمر نام کا ایک آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی اور ساتھ یہ کہا کہ میں نے زمین میں بیج ڈالی ہے تو ذرا یہ بتلاؤ کہ بارش کب ہوگی اور پھر یہ کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے تو یہ بتلاؤ کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اور پھر یہ کہا کہ کل جو گزرا اس کا علم تو مجھے حاصل ہے لیکن آئندہ کل کیا ہوگا اس کی بات آپ مجھے بتلائیے اس کا علم آپ مجھے بتلائیے اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کون سی زمین میں پیدا ہوا ہوں تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ میں کہاں مروں گا اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس سوال کو شان نزول کے طور پر جو ذکر کیا ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر جب نمبر تین صفحہ چار سو پچپن میں اور معالم و تنزیل جب نمبر تین صفح ایک سو چھپن میں اور در منصور جب نمبر پانچ صفح ایک سو ستر میں روح المعانی جب نمبر بائیس صفح ستانوے میں اور ملا جیون کی تفسیر احمدی صفحہ نمبر تین سو چھیانوے میں اور یہاں پر جو عبارت کا مطلب بیان کیا گیا ہے یہ ملا جیون کی تفسیر کا ہے اور باقیوں نے بھی تقریباً اسی کے قریب قریب مفہوم لکھا ہے اس کے علاوہ عینی نے عمدہ القاری جن نمبر گیارہ صفحہ پانچ سو انیس میں اس کو ذکر کیا کہ یہ اس کا شانی ہے یہ سمجھ میں آ گیا اچھا اب یہ تو ہوا ہمارا دعویٰ کہ یہ اس آیت میں جن امور خمسہ کو ذکر کیا گیا ہے تو ان کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا قرآن کے الفاظ یہی بچ جاتے ہیں اور وہ نسبتاً سری ہیں اس لیے سری ہیں کہ ان اللہ عندہ تقدیم و ماحق تاخیر یوجیب الحسر یفید الحصر یہ تم نے پڑھا ہوا ہے یہ اصول بلاغت کے اصول ہے کہ وہ لفظ جس کو بعد میں آنا چاہیے اس کو اگر پہلے ذکر کیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حسر کا یعنی وہ خبر منحصر ہے اس مبتدا میں یا وہ فعل منحصر ہے اس فائد میں اس سے باہر نہیں ہے تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر بھی ان تین پانچ چیزوں کا علم یہ منحصر ہے اللہ کی ذات میں اللہ کے سوا کسی اور کو ان کی کوئی خبر نہیں یہ سمجھ میں آ گیا دوسری بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کس کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح غیب خمس غیب کی چابیاں پانچ ہیں غیب کی چابیاں پانچ ہیں اور وہ کسی کو معلوم ہے یا نہیں تو آگے کہا کہ لا الا اللہ وہ کس کو معلوم ہے صرف اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ما تفيز ما تفيز الارحام الا الله ولا يعلم ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله متى متى يأتي المطر أحد إلا إلا الله الله ولا ولا تدري نفس بأي أرض تموت يعلم تقوم پھر آگے ان چیزوں کی تفسیر بیان کی ہے کہ کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے رحم مادر میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے بارش کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے کون کہاں مرے گا اس کا علم اللہ کو ہے قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے یہ حدیث جو ہے اس کو بیان کیا ہے امام بخاری رحم اللہ نے اپنی صحیح میں دو جگہ اور یہاں پر الفاظ صحیح بخاری ہی کے ہیں ایک بیان کیا ہے جلد اول میں صفحہ ایک سو اکتالیس اور پھر بیان کیا ہے جلدی دوم صفحہ نمبر ایک ہزار ستانوے پر اور مسند احمد میں یہ حدیث تین جگہ بیان ہوئی ہے مسند احمد میں یہ حدیث تین جگہ بیان ہوئی ہے دوسری جد میں صفحہ نمبر چوبیس پر اور صفحہ نمبر باون پر اور صفحہ نمبر اٹھاون پر تین جگہ مسند احمد میں اس حدیث کو بیان کیا گیا اس کے علاوہ در منصور میں بھی یہ حدیث آئی ہے جن نمبر تین اور جن نمبر پانچ میں صفحہ نمبر پندرہ اور ایک سو پچہتر میں اور موارد زمان میں بھی یہ حدیث ہے صفحہ نمبر چار سو چونتیس یہ سمجھ میں آ گیا دوسری حدیث ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی کس کی حدیث ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی وہ کہتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے خمس لا يعلمهن الا اللہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو صرف اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا ان اللہ عنده علم وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما وما تدري تدري نفس نفس تكسب غدا ارض تموت ان میسک ومت نفسب اس حدیث کو مسند احمد جن نمبر پانچ صفحہ تین سو ترپن میں اور فتح الباری جن نمبر ایک صفحہ ایک سو بتیس میں اور تفسیر ابن کثیر جن نمبر تین صفحہ چار سو چون میں بیان کیا گیا اب اتنی واضح حدیثیں آنے کے بعد تو بظاہر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہاں یہ بات دوسری ہے کہ اب اگر اس حدیث پر یعنی اس مسئلہ اختلاف سے ہٹ کر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اب تو موسمیات والے بتلا رہتے ہیں کہ بارش ہوگی کب ہوگی کتنی ہوگی سنو ہوگی وغیرہ اور اسی طرح ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ بتلا دیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے وغیرہ تو قرآن کا یہ دعویٰ پھر کہاں گیا یہ بات کچھ لوگ کہتے بھی ہیں اور کہی بھی جا سکتی ہے یہ مسلقی اختلاف سے ہٹ کر ہے لیکن چونکہ کوئی مسلقی اختلاف کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر ڈاکٹر رحم یعنی پیٹ میں دے کر بتلا سکتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے یا موسمیات والے اپنے آلات کو استعمال کر کے بتلا سکتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں تو کیا نبی کا علم ان دونوں سے بھی کم ہو گیا دینے والا یہ کہہ سکتا ہے اس کا جواب عام طور پر جو جوابات دیے جاتے ہیں تو پہلا جواب جو عمومی طور پر دیا جاتا ہے اور عقل مانتی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کی نسبت جو اپنی طرف کی ہے وہ بغیر کسی آلے کے کی ہے بغیر کسی سبب کے کی ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کو جو حاصل ہے وہ بغیر آلات اور اسباب کے استعمال کرنے کے ہے اللہ کو کسی تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں اور اللہ کو کسی ایکس رے کی ضرورت نہیں ان آلات کو استعمال کرنے کے بغیر بغیر کسی واسطے بغیر کسی آلے بغیر کسی سبب کے اللہ کو ان چیزوں کا علم حاصل ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آلات کو استعمال کر کے کرتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ایک ملک کے جو موسمیات والے ہوتے ہیں وہ اپنے ملک ہی کے بارے میں تو بتلا سکتے ہیں لیکن دوسرے ممالک کے بارے میں ان کی رسائی نہیں ہوتی اور اللہ کو آنے واحد میں پوری دنیا صرف ایک دنیا نہیں بلکہ ساتوں دنیا ان سب کے موسمیات کے بارے میں اس کے موسم کے بارے میں اس کے بارش کے بارے میں پتہ ہے اور پتہ کیوں نہ ہو کہ برساتہ ہی ہوئی ہے بارش بناتا بھی وہی ہے برساتا بھی وہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ موسمیات والے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ تخمینہ لگاتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں ان کا علم ذنی ہے یقینی نہیں ہے ان کا علم کیا ہے ذنی ہے وہ ذن غالب کے طور پر ہے یقینی اور قطعی علم نہیں لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ یقینی اور قطعی ہے اس میں شک یا شبہ کے تک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور ان کی پیشن گوئیاں آئے دن جھوٹی نکلتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا علم اس معمول سے کبھی بھی متخلف نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے کہ بارش ہوگی اور بارش نہ ہو یا اللہ بارش برسانا چاہے اور نہ برسائے ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل میں اور اس علم میں کبھی بھی تخلف نہیں ہوتا بخلاف ان کے کہ یہ کبھی پیشنگوئی کرتے ہیں کہ سنو پڑے گی اس دن دھوپ نکل آتی ہے کئی دفعہ میں نے خود دیکھا ہے یہاں پر ہر سال کچھ نہ کچھ نظارے ایسے پیش آتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سخت سنو ہوگی اس دن یا ہلکی بارش ہو جاتی یا کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی کہتے ہیں کہ دھوپ ہوگی اور اس دن بارش بھی ہو جاتی ہے تو ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نکلتی رہتی ہیں جبکہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور باقی رہی یہ بچے کے بارے میں بتلانا تو اس کا پہلا جواب تو وہی ہے کہ یہ آلات کو استعمال کر کے بتلاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا عدم ضنی ہوتا ہے اور اس سے اکثر تخلف ہوتا رہتا ہے کبھی یہ کہہ لیتے ہیں کہ بچہ ہوگا اور وہ بچی ہوتی ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بچی ہوگی اور بچہ ہوگا ہوتا ہے آئے دن اس طرح کی رپورٹیں تقریباً روزانہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہیں پہلی بات تو یہ اور اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے قطعی اور یقین ہے اللہ کے علم میں اور اس عمل میں کبھی تخلف نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت بچہ ہے یا بچی ہے کیوں اس لیے کہ ان ڈاکٹروں کا خود کہنا یہ ہے کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی شرمگاہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا چھوٹے پیشاب کی شرمگاہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ یہ لوگ بتلاتے ہیں کہ اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں یوں ہوتا ہے تو وہ نظر ہی نہیں آتا یہ جو دماغ کی حرکت ہوتی ہے اس کی تیزی اور اس کی سستی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے اگر وہ حرکت تیز استعمال ہوتی ہو تو کہتے ہیں کہ لڑکا ہے اور اگر وہ تیز استعمال نہیں ہوتی تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی ہے تو یہ صرف اندازے ہیں ان کے یقینی بات ان کے پاس ہے کوئی نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کا اپنے مسلک کی تائید میں ڈاکٹر کو پیش کرنا یا موسمیات والے کو پیش کرنا اس سے زیادہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ افضل کو مفضول پر قیاس کرنا یہ بے ادبی ہے ہاں مفضول کو افضل پر قیاس کیا جائے تو یہ اس مفضول کی عزت افزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عزت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی ہے نبوت اور رسالت کی وجہ سے کس وجہ سے دی ہے نبوت اور رسالت کی وجہ سے دی ہے اور نبوت اور رسالت کا تعلق کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ اور نبی کا آپس میں جتنا زیادہ تعلق ہوگا جتنا مستحکم اور مضبوط تعلق ہوگا اتنا نبی کا مقام بڑا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دوسرے انبیاء پر کتابیں دفعتاً اتاری لیکن اس دن کو برقرار رکھنے کے لیے تیئیس سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ رہا اور یہ رابطہ اور یہ نسبت ایسی چیز تھی ابدیت کے ساتھ ساتھ یعنی ابدیت تو اس کے لیے بنیاد ہے ابدیت کی مثال تو بالکل بیسمنٹ کی ہے کہ اس کے اوپر بنیاد کھڑی ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن ابدیت کا مطلب کیا ہے ابدیت کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی کہہ دیا تھا کہ اے اللہ اگر میں ہوں تو صرف اور صرف آپ کا ہوں اور اگر ہوں تو صرف اور صرف آپ کے لیے ہوں نہ بیچ میں کوئی اور واسطہ ہے نہ کسی اور کی طرف میری نسبت ہے اور نہ مجھے کسی کی طرف جانے کی ضرورت ہے تو آپ کا ہوں اور آپ کے لیے ہوں یہ بنیاد تھی آپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سال تک اپنی نسبت دی اور جب اس نسبت کو ختم کیا تو اس وقت ختم کیا جب کہ آپ کو پورے کا پورا اپنے پاس بلا لیا تو یہ تو بنیاد ہے تو لہٰذا یہاں پر ڈاکٹر کو پیش کرنا یا موسمیات والوں کو پیش کرنا یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بہت زیادہ اونچی ہے آپ کو ان چیزوں کی قطع کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی آگے چلیں یا وقت پورا ہو گیا بس